تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے فیصلے سے گزر کر ہم آگے بڑھ گئے ہیں شبرات جو ہماری فیصلوں کی رات تھی اللہ تعالی ہمارے سعادت اور شہادت کا فیصلہ کیا اگلی شکبرات تک کون زندہ رہیں گے کون مریں گے اس کا فیصلہ کیا کون تاجر کو گھاٹا ہوگا اور کسے نفع ملے گا یہ فیصلہ کیا نمازیں پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا یہ بھی فیصلہ اللہ کو معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ کو اگر ہی سے جانتے ہیں صرف ایک سال کے امور اللہ تبارک تعالیٰ متعلقہ فریشوں کو مرحمت کرتے ہیں اللہ نے اپنی پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ لیا اور فرشتوں کو کیا سپرد کیا یہ تو راز ہے اللہ کے اور ان فرشتوں کے درمیان دنیا کا کوئی انسان اس اللہ کے دیے ہوئے راز کو جھاپ کر دیکھ نہیں سکتا معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے تعلق سے روزی کے بارے میں عمر کے بارے میں نیک وقت اور بد وقت ہونے کے بارے میں زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی دنیا کا انسان اللہ کے اس نوشت تقدیر کو جھانک کر نہیں دیکھ سکتا لیکن دنیا میں ایک آدمی ایک ایگزام لکھتا ہے امتحان دیتا ہے ایک ٹریننگ ٹیسٹ دے کر آتا ہے نتیجہ تین دن بعد پندرہ دن بعد ایک مہینہ بعد آتا ہے لیکن جو آدمی امتحان دیتا ہے وہ اپنا نتیجہ کم و بیش پہلے ہی سنا دیتا ہے کہ سوالات آسان تھے جو پڑھ کر گیا تھا وہی سبجیکٹ آیا ٹاپک آیا اور اسی چیز کو میں نے دہرایا اور اگر سوالات مشکل تھے نتیجے سے پہلے یہ کہہ دے گا اب مجھے آگے کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو ناکام ہو گیا ایک سوال کا جواب لکھ نہیں پایا اور سوال ہی پڑھنا نہیں آتا تھا سوال سمجھ میں نہیں آیا دنیا کے ہر امتحان میں امتحان دینے والا امتحان کے بعد امتحان کے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کسی کو فارن جانا ہو امریکہ جانا ہو اور اس کے لیے وہ انٹرویو دے کر آئے ٹیسٹ دے کر آئے اس کو پتا چل جائے گا کہ آگے کی کاروائی پیسہ مجھے جما کر ویزا خریدنا ہے ایجنٹ کی اگلی کاروائی کرنا ہے یا یہ کہ ایک دوسری کاروائی مجھے شروع کرنا ہے یہ شب برات کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں میری اور آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ میری اور آپ کی کائنات کے تمام انسانوں کے جنت میں جانے اور جہنت میں جانے کا فیصلہ معمولی نہیں ہے یہ میری اور آپ کی اور تمام کائنات کے انسانوں کی نیک بکتی کی زندگی یا کتوں اور سوروں والی زندگی کا فیصلہ یہ معمولی نہیں ہے سیل کوٹ میں مقدمہ ہار جائے تو آپ ہائی کورٹ جائیں ہائی کورٹ میں مقدمہ ہاریں آپ سپریم کورٹ جائیں ایک کے بعد ایک امید باقی رہتی ہے اللہ کے فیصلے کے بعد اپیل کہاں کریں گے آپ ہمارے اعمال کو سمجھنا کہ میرا باپ سید الانبیاء تھا سید الاولیاء تھا سید ال تھا سید البشر تھا سید القان تھا بیٹی یہ ہمارا قیامت کے دن نہیں چلے گا اللہ کے فیصلے کے بعد آقا اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے حضرت نو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے حضرت ابراہیم اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے حضرت لوت اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے حضرت آسیہ اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں نہیں چلے گا یوم ولا بنون اللہ سلیم وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کسی کا مال اور کسی کا خاندان اور حسب و نصب نہ دے گا اللہ منحص اللہ قلب سلیم مگر جو اللہ کے پاس طلب سلیم کے ساتھ آئے ایمان کے ساتھ آئے اللہ کے فیصلے کے بعد کون سی عدالت ہے کون سی دنیا ہے اور کون سی کائنات ہے کہ جہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں اب یہ کہ اللہ نے کیا لکھا وہ تو جانتے نہیں لیکن ہمارے بارے میں کیا ہوا یہ آسار تو بتا دیں گے شب برات کے بعد نمازیں نہیں آئی زندگی میں اللہ نے اس کی زندگی کو کتوں جیسی زندگی لکھ دیا مساجد کھٹا کھٹ بھر گئے لہروں سے مزین کر دیا گیا بیانات ہوئے دعائیں ہوئی گزاری ہوئی اور پندرہ شابان کے گزرنے کے بعد سولہ شابان کو یہ روحیں کہاں چلی گئی یہ لوگ کہاں چلے گئے یہ آنے والے تھے کون اور یہ غائب ہونے والے کون اگر پندرہ شاہ میں اللہ نے اس کی قسمت پر خیر کا ٹھپا لگایا ہوتا نمازیں سے ملی ہوئی ہوتی اسلامی لباس آیا ہوا ہوتا چہرے پر سنت آئی ہوئی ہوتی اس کی زندگی بدل اللہ فیصلہ کرے سپریم کورٹ کہے اس کو رہا کر دو اس کو جیل سے چھوڑ دو کون ہے دنیا کی طاقت کہ عدالت کے فیصلے کے بعد پھر بھی اسے جیل میں بند رکھے سپریم کورٹ کہے اس کو پھانسی پر لٹکا دو اور وہ دن وہ وقت گزرنے نہ پائے کون ہے وہ طاقت اس فیصلے کو روک سکے دنیا کا انسان انسان پر حکومت کرتا ہے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا میرا اللہ کلام پاک کے تیسویں بارے میں سورہ تین میں ارشاد فرماتا ہے علیہ اللہ بھی الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑوں کا بڑا اللہ شہیدوں کا شہیدہ نہیں ہے اللہ نے ہمارے حق میں خیر مقدر کیا وہ کون سا خیر ہے وہ کئی سا خیر ہے کہ خیر تو آئے زندگی میں نہ آئے خیر آئے اب داڑھی نہ آئے خیر آئے سود سے توبہ نہ ہو خیر آئے رشوت سے توبہ نہ ہو خیر آئے گھر میں ایک سو چالیس اشوں والا بیوی نہ نکلے خیر آئے جہنم کا پیر اور لہو کا کلیکشن ختم نہ کیا اللہ تعالیٰ دوہلی پالیسی کرے گا غور و فکر کرے آپ شب برات میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا حدیث پاک میں سرور آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں مجھے اب شب برات کی فضیلتیں جاگنے کا طریقہ کیا کرنا ہے جو ہو گئی چیز اب اس کو لے کر کیا کرنا خدا جانے اگلی برات ملے یا یعنی اس شب برات میں مردوں کی فہرست میں اللہ نے ہمارا نام لکھ دیا ہو اور دنیا کے کاٹن کے کپڑوں میں کپڑ کا حصہ ہمارا لکھ دیا ہو ملک الموت کو اللہ نے ہمارا پروانہ دے دیا ہو اور اس کے فرشتے کو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ اگلے برات سے پہلے اس کا کوٹا ختم ہو جائے گا ہمیں لینا دینا نہیں اب برات کے بارے میں نہیں کہنا کہ اجتماعی عبادت مکرو ہے گھروں میں عبادت کرنا افضل ہے اور بیانات وغیرہ کرنا صحیح نہیں مساجد کو مزین کرنا ہو اب کیا لینا دینا اب یہ کہ اللہ نے ہمارا فیصلہ کیا کیا اور یہ فیصلہ تو ہماری زندگی اور فوج سے اہم ہے اس لیے کہ دنیا کے فیصلوں میں ایک فیصلے کے بعد دوسرے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اللہ نے ہمارے حق میں شر کا فیصلہ نہیں کیا اللہ نے ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ لکھ دیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہ غور و فکر کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے رمضان اور شب برات کے درمیان کچھ دن کچھ ایام رکھے ہیں اللہ دگلی پالیسی نہیں کرتے کہ کسی کے حق میں خیر کا فیصلہ ہو اللہ کو چہرہ کون سا پسند ہے داڑھی والا بغیر داڑھی والا اللہ نے فریشوں کو کیا تصویر دی سبحان من زین الرجال باللحا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا خوبصورت یہ تصویر دی اللہ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا فرشتوں سے پاک ہے وہ ذات جو وہ حالت جنابت میں اور جو بیت الخلا حمام سے ملا ہوا ہے وہاں ناپاکی کی حالت میں صبح سویرے سیفٹی لیزر سے لوشن لگا کر بیت الخلا کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کے بال ڈالتا یہ نہیں کہا پاک ہے وہ دانت جس نے مردوں کو مرد بنایا داڑھی دے کر اللہ کو چہرہ پسند تھا داڑھی والا اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہے تو اس فراز کے بعد چہرے پر اس طرح نہیں لگا ہوگا میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر کسی کے چہرے پر اس طرح لگا ہے وہ عید منائے نہیں وہ ماتم کرے وہ روئے وہ گڑ گڑائے گھر میں گوشت کھانا بند کر دے خوشیاں منانا بند کر دے پکنک کو جانا بند کر دے جیسے ماں کی آبرو لوٹ کر کوئی قاتل ماں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بیٹے کی جو حالت ہوتی ہے رب کے شر کے فیصلے کے بعد اگر مسلمان کی یہ حالت نہ ہو تو پھر میرے خیال میں اس میں بھیڑ و سمار میں کوئی فرق نہیں ہے رب خیر کا فیصلہ کرے اور نماز نہ ہے رب کو نماز پسند ہے نہیں پسند ہے رب کو داڑھی پسند ہے نہیں پسند ہے رب کو نبی کا طریقہ پسند ہے نہیں پسند ہے معلوم پڑ گیا ابھی آٹھ دن نہیں شب برات جا کر اللہ نے فیصلہ سنا کر میں نے کہا اللہ نے ملک الموت کو کیا پروانہ دیا مجھے معلوم نہیں اللہ نے روزی کے فریشے کو کیا پروانہ دیا مجھے معلوم نہیں اللہ نے کرامت کاتبین کو کیا پروانہ دیا مجھے معلوم نہیں کیا فیصلہ کیا ہوگا شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے دانے دانے کو تڑپائے گا یا اس کی غلامی کرے گا دعوی کرے محبت کا اور اس کو گالیاں دے کر پکارے دانے دانے کے لیے کرتا ہے بیمار ہو علاج کے لیے نہ لے جائے یہ تو دوہلی پالیسی ہے وما رب گماربیض اللہ کہتا ہے کہ تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے خیر کا فیصلہ کرے شب برات کو بلائے اور سولہ شاہبان کو دھکے دے کر نکال دے یہ اللہ کی شاعر نشان نہیں ہے اللہ تیرے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے سنتیں نہیں آئی نماز نہیں آئی عورتوں میں پردہ نہیں آیا ٹی وی گھر سے نہیں نکلی فنڈ ختم نہیں ہوا فکسڈ ڈپازٹ کو ختم نہیں کیا رشوت کے معاملے کو ختم نہیں کیا برائی حسب معمول جاری ہے گٹکا جاری ہے پان پراپ جاری ہے سگریٹ نوشی جاری ہے شراب جاری ہے جھوٹ جاری ہے میں کھا کر اللہ کی کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے حق میں شب برات میں خیر کا فیصلہ نہیں کیا حدیث میں آتا ہے شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ عرب کے اندر عرب کے ہر آدمی غریب امیر متوسط بادشاہ ریا ہر کوئی بکریوں کو پالتے تھے لیکن ایک قبیلہ بکریوں کے پالنے میں بہت فارورڈ تھا جیسے بنگلور کے اندر کئی علاقے ہیں پور ایک علاقہ ہے گوری پالڈا ایک علاقہ ہے جیون پلی منڈیش پور ایک علاقہ ہے اب اگر کہیں کہ کس علاقے میں کار لوگ لوگ کاروں کو زیادہ رکھتے ہیں تو کہیں گے پی نگر کا علاقہ ہے جے نگر کا کور منگلہ کا علاقہ ہے ہر گھر میں ایک کار ایک اسکوٹر مل جائے گی کہاں جائے گوری پالنے میں اور جیون پلی میں نہیں وہاں لوگوں تو ایسے ہی عرب کے سارے لوگ بکریوں کو پالتے تھے جیسے جے نگر گور منگلہ اور شانتی نگر یہ جو امیر علاقے ہیں یہاں کے لوگ کاروں کو زیادہ رکھتے ہیں تو بلو ونوکل کا علاقہ بکریوں کو زیادہ رکھا کرتا تھا میرے رب نے فرمایا کہ عرب کے قبیلوں میں بلو کلف جتنی بکریاں رکھتا ہے میری عزت اور جلالت کی قسم ان بکریوں لال کا جنت میں دیکھتا ایک بکری کے بال کو گرو پورے گاؤں والے ہزاروں لاکھوں بکریاں بنوکل والے پالا کرتے تھے کروڑوں کروڑوں اربوں اور اللہ جنت کا فیصلہ کرے اور سورج جہنم کی بنائے اللہ تعالیٰ کیا دوگلا کھیل کھیل رہے اللہ ڈبلا کھیل کر رہے ہیں فیصلہ تو اللہ جانے پر اسے جانے لیکن ان صورتوں کو دیکھ کر ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر ان کی بے حیائی کو دیکھ کر ان کے گانے بجانے کو دیکھ کر ان کی انسانیت کے جنازے کو نکلنے کو دیکھ کر صبح ہے فون آیا بالکل تازہ فون ایک شوہر نے پوچھا اگر وہ صاحب ہیں مجلس میں درگزر فرمائیں معاف کریں ہم نے نام نہیں لیا امت کس حد تک گری ہوئی ہے مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس عمل کے بعد میرا میری بیوی سے نکاح باقی بھی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے کیا عمل تھا بیوی نے نماز کو چھوڑ دیا بیوی نے غیر محرم سے مسافہ کر لیا گلے لگا لیا بیوی نے شب برات کا روزہ چھوڑ دیا بیوی اجازت کے بغیر مہنگے چلی گئی یا بیوی ایک کسی کو گول مار دیا کسی کو یس میں محبت بھرا بھیج پہنچا تھا میں کہتا ہوں جمعہ کا دن ہے محراب اور ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ان حالتوں کو دیکھ کر میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ تیرے راستے کی مجھے شہادت ہے صحیح اللہ کی قسم کہہ رہا ہر جینے کی کوئی تمنا نہیں اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے میرے اللہ کی قسم کچھ نہیں رکھا ہے نہ اعتماد ہے نہ بھروسہ ہے لوگ مسجدوں کو لوٹتے ہیں علماء کا خون پیتے ہیں بیواؤں مسکینوں کے گردے کھا جاتے ہیں کلیجا کھا جاتے ہیں گوشت ان کا چبا کر کھا جاتے ہیں انسانیت نہیں ہے کل پور کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ بیڑیے والوں نے زمینوں کو ایکویئر کر لیا بلڈنگوں کو ڈھا دیا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اخباروں میں آتا ہے کہ تنظیمیں ہیں وہ کسی کو سلائی کی مشین دیتی ہے وہ کوئی جیل کے اندر جا کر قیدیوں کو روزہ افطار کراتے ہیں کوئی جو ہے اسکول کے بچوں کو بکس دیتے ہیں ہے نا گلی کوچے کے اندر تنظیمیں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں بیت المال بن رہا ہے تو میں نے سوچا مسلمان اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ایک دوسرے کی خیر خاری کرتا ہے ہمدردی کرتا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ صرف تنظیم اور جماعت کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے دیا جا رہا مشینیں دے کر دیوا عورت مسکین عورت غریب عورت یتیم عورت کی فوٹو اخبار میں ڈالتے ہیں کبھی نے دیکھ اسی ہفتے کے اخبارات غریب بچوں کو سب میں کھڑا کر انہیں نوٹ بکس دے کر انہیں اسکول کا یونیفارم دے کر انہیں ایڈمیشن ڈونیشن دے کر فوٹو کھینچ کر اخبار میں ڈالنے کے لیے حرام زیادہ یہ کام کرتے ہیں نام و نمود کے لیے ریا کاری کے لیے یہ شہرت کے پجاری ہیں یہ ریا کے بت کی پوجا کر میں قدم کے ساتھ کہتا ہوں قدم کے ساتھ کہتا ہوں یہ بلڈنگیں گری تو میں نے دل میں سوچا مسلمان مسلمان کی ہمدردی کرنے والی قوم ہے وہ چرم قربانی لے کر اپنی انجمن کو زندہ رکھتی ہے وہ رمضان میں سرخات اور خیرات کی جھولی پھیلا کر مسلمانوں کے سرخات اور خیرات کو جمع کر کر فنڈ مسلمان غریب لڑکیوں کی شادیاں اور مسکین بچوں کی خطرائیں پلا پلا کرتی ہیں یہ سب میں کہہ رہا ہوں قسم کے ساتھ یہ ریا کاری کے لیے یہ شہرت کے لیے یہ اپنی ہے ہے اللہ والے جن کی وجہ سے یہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہ چاند چاندنی دے رہا ہے ہے کچھ چھپے ہے حدیث پاک میں سرور آخا ہے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ہٹے بیٹے پھٹیچر قسم کے لوگ دنیا میں ہوں گے مجلس میں جائیں گے کوئی عزت نہیں آئیے صاحب بیٹھیے آپ چیئرمین ہیں آپ صدر ہیں کوئی عزت نہیں کسی مجلس میں ان کی کوئی آو بھگت نہیں کوئی انہیں دعوت میں بلاتا نہیں بالکل گمنام قسم کی زندگی اور بالکل گری پڑی زندگی گزارتے ہیں لیکن حدیث میں آقا فرماتے ہیں لو ہمیں اللہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کریں گے وہ کہیں گے اللہ کی قسم آج برسات ہوگی اللہ اس کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے اٹھانوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ بادلوں کو حکم مجرم ہم جیسے بدماش مکانوں کو گرایا گیا تو جس میں بیچا تھا نوٹس کے باوجود دھوکے سے بیچ دیا تھا میڈیا کی نوٹس تھی اور دھوکے سے بیچ دیا تھا ظاہر سی بات ہے جب نوٹس کا پریڈ ختم ہو گیا پولیس والوں نے گھیراؤ کیا اور بلڈوزر چلا دیے کوئی محلت نہیں ان میں ایک ہمارے عزیز ہیں جنہوں نے دو مالا عمارت بنی اڑتالیس گھنٹے پہلے ایک شادی محل کے اندر پانچ سو افراد کی دعوت گھر کے ٹھنڈی کے نام پر دی ٹھنڈی کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوئی رب کائنات نے بتایا مسل الدین دنیا میں بنائے جانے والے مکانات مکڑی کے جالے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے جیسے تم مکڑی کے جالے کو جھاڑو پھیر کر ختم کر دیتے ہو تمہارے تاج محل کو تمہارے لال قلعے کو تمہارے دبئی اور فرانس کی عمارتوں کو ہم ایک کل سے ختم کر دیں گے ٹھنڈک جو گھر کی ٹھنڈی کہتے ہیں ختم نہیں ہوئی روڈ پر سامان آ گیا ہم نے سوچا دی میں بنگلور کے اندر ہزاروں تنظیمیں ہیں ہزاروں انجمنیں ہیں ہزاروں جماعتیں ہیں روڈ پر آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے سب پہنچ گئے ہوں گے کوئی کھانا لے کر گیا ہوگا کوئی آسرا دینے کے لیے گیا ہوگا کوئی ان کی دوا دارو ایک آدمی بی پی کا پیشنٹ ہے روزانہ وہ دوائی کھاتا ہے شوگر کا پیشنٹ ہے روزانہ انجیکشن لیتا ہے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم گئی ہوگی کچھ لوگ کھانا لے کر گئے ہوں گے کچھ لوگ ایمبولینس ہونا تو یہ نا انسانیت ہے اللہ ہمیں وہ وقت لے آیا رحم کرنا انسانیت کرنا ہزاروں گلی گلی میں انجمن ہے یہ جو نئی بلاک کا علاقہ ہے پٹن پالیا یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں ہے یہاں کافیوں کی میجارٹی ہے لیکن آپ کو ایک درجن انجمن یہاں مل جائیں گے فلاں سوسائٹی فلاں انجمن فلاں بیت المال یہ کافروں کے علاقے میں مٹی بھر اقلیت کے علاقے میں تو اندور کے اندر کتنی ہزاروں تنظیمیں میں نے سوچا کوئی ان کو گھر لے گیا ہوگا کوئی کھانا دیا ہوگا مسلمان پہنچا گیا مسلمان کچھ لوگوں نے وہ لوگ جو اپنے معصوم بچوں کو لے کر مائیں سڑک پر آ گئی اور ان ظالموں نے جب پایا کھولا جا رہا تھا پیڑی کو ہی نہیں تھا جب بلڈنگ کا پلان سانکشن ہوا بی ڈی اے کو علم نہیں تھا جب پاور کیا گیا بی ڈی اے کو علم نہیں تھا کیا کیا جا رہا ہے ٹھٹا کرنا مسلمانوں کو کا کرنا تلاشا دیکھنا گئے دو طبقے گئے ایک طبقہ شراب مرچنٹ کا جلدی جلدی بولو یہ لوہا کسے میں دیتے تمہیں ایک طبقہ گیا یہ عید اور یہ جو آپ کا جو المارا وغیرہ لگا ہے یہ کیا ریٹ میں دیں گے سود کیوں حرام ہے اسلام نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے اس میں کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے میری ماں کو دوا دلانا ہے ایڑیاں رگڑ رہی ہے میری ماں میں قرض لینا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ بھائی سو روپے کے بجائے ڈیڑھ سو دینے بجیں گے دینے پڑیں گے آپ کو دو سو دیں میں تیار تو ہو جاؤں گا میری ماں کی جان بچانے کے لیے میرے بچوں کی جان بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ یہ حرام ہے ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بنا کرنے کے برابر ہے اتنا کڑک گنا نماز کے چھوڑنے پر نہیں فجر کوئی چھوڑے تو کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ ماں کے ساتھ بنا کرنے کے بعد میں نے کہا تک آپ کو زکات آپ نے چھوڑی تلاوت آپ نے چھوڑی روزہ آپ نے چھوڑا میں نے نہیں کہا کوئی عالم نے نہیں کہا لیکن یہ کیوں سود کے اندر کہا گیا اس لیے کہ انسانیت کے خلاف ہے یہ بات میری مجبوری کا ہونا نہیں ہے میری تکلیف کا ناجائز فائدہ ہوتا ہے روڈ پر آ گئے دھیمی دھیمی برسات کئی بچے دس اور دھول کی وجہ سے سات سات دس دس ماہ کے بچے رو رہے تھے بلک رہے تھے مسلمان اس مرچنٹ ان کا خون پینے کے لیے پہنچ گئے کیا کریں گے مجبوری کرو ہزار کمال سو میں دیں گے کیا کریں گے مر رہے پٹ رہے ہیں کھانے کو کوئی پوچھتا آدرے کو کوئی پوچھتا ان کی دوا دارو کے بارے میں کوئی پوچھتا کچھ لوگ ان سے باتوں میں لگ گئے اور کچھ لوگ ہیلپ کرنے کی نیت سے اندر جا کر کچھ نے زیورات چرا لیے کچھ نے برتن چرا لیے واحد کہاں گئی تنظیم ہے یہ حتم کرانے والے یہ شادی کر یہ سائے میں اپنے نام کے ساتھ نواب صاحب شادی والے براکٹ میں جب یہ اپنی بیوی کو تلاش دیں گے تو پھر براکٹ میں آئے گا نواب صاحب طلاق والے کہاں گئے شادی والے کہاں گئے مسجدوں کو کروڑوں روپے دے کر بنانے والے کہاں گئے مسجدوں کے اندر سنگے بربر لگانے والے اپنی ہم قوم کا پور یہ پلکتے روتے سڑکتے بچے کے آنکھوں کے آنسو نہیں سمجھ میں آئے تو کتے بچوں کو دیکھتے تو بلک بلک کر ہو جاتے ان کی مجبوری کو سمجھتے سور ان کی مجبوری کو سمجھتے تو شاید سلاد پڑھ کر دعا کرتے سب سے پہلے مسلمان ان کے معلوم پر قبضہ کرنے کے لیے چوری کے دام میں خریدنے کے لیے اور ان کی عزت اور آبرو کو عشمت کو سودا لگانے کے لیے مسلمان پہنچا تنظیمیں کہاں گئی جماعتیں کہاں گئی انجمنیں کہاں گئی فلاحی ادارے آخر یہ کیا خطرہ کرانے کے لیے ہیں پیشاب کے آلے کا چمڑا کاٹ کر یہ سال بنا کر کھائیں گے حرام زیادہ کب کام آئیں گے کس دن کے لیے بچے سڑک رہے تھے عورتیں ملک رہی تھی آسرا نہیں تھا پانچ سو چھ سو خاندان تھا ہمیں سیاسی کتوں سے کوئی امید ان کے خون کے قطرے قطرے میں زنا حرام اور کتے بلی اور سور کا گوشت ان سے کوئی یہ کچھ نہیں کریں گے اور کر بھی نہیں پائیں گے مگر مت کے آنسو روئیں گے وہاں سے موبائل لگائیں گے میڈیا آفیسر کو اور جھوٹی موٹی بات کریں گے وہاں سے کمشنر کے فون لگائیں گے کچھ نہیں کریں گے آج تک انہوں نے کیا بھی نہیں اور کیا مت کچھ نہیں کریں گے یہ لیکن ادارے یہ انجمن یہ بیت المال یہ غلام سمجھ رہے ہیں نا میں بیاس بیاس کہہ رہا ہوں تو آپ آگے اپنے علاقے کے انجمن کا نام لگا لیجیے کون ہے ہمدرد کون ہے سماجی کارکن کون ہے انسانیت اس سے بلا اور کیا ہمدردی ہو سکتی تھی کہ ان کو وقت پر کھانا دے دیا جاتا ان کو دلاسا دیا جاتا ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ان کو کہا جاتا کوئی بات نہیں میری ماں میری بہن میری امت کی بیٹی اللہ نے ایک آسرا چھینا ہے ہمارے گھر موجود آؤ ہمارے گھر میں رہو جب گئے انسار مہاجرین جب گئے مدینہ المنورہ انصار نے کہا دو مکانات ہیں ایک مکان لے لو دو باغات ہیں ایک باغ لے لو حتیٰ کے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو اس نے اختیار دیا جسے چاہے تم پسند کر لو میں اس کو تلاش دے دوں گا یہ انسانیت کی تعلیم تھی یہ اسلام کا سبق تھا یہ درد تھا سب بیکار ہے جو مسجدیں بنتے ہیں یتیم خانے بنتے ہیں ادارے بنتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا مصیبت کے وقت جائیے آپ جے دیوا ہاسپٹل جائیے نمہاس ہاسپٹل جائیے جائیے سینٹر جیل جائیے چھ سو روپے کے لیے ایک عورت ڈیڑھ ڈیڑھ سال سے بیٹھی ہوئی ہے چھ سو روپئے زر ضمانت لینے کے لیے اور یہاں مسلمان اپنے کار کے اندر وہ جو سیٹ لگاتا ہے فیملی کارڈ کا کتنے پچہتر ہزار کا لگایا جس چاک میں صبح کا بہانا اور کتے کا پیشاب لگا لگتا ہے اس چاک کے اندر جو ڈیکوریشن کا آنا لگایا اور جو چیز اس کے اندر لگائی کتنے کی پچیس ہزار کی امت کی ایک بیٹی امت کی ایک ماں ایک بہن عائشہ سمیا خدیجہ نام کی جیل کے اندر اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے چھ سو روپے دے کر اسے ضمانت دلا کر بھاڑ میں جائے یہ ادارے لانت ہے تھو ہے تمہارے اوپر کام کرنا ہے کام کرو یہ بیت الخلا میں لگا کر یہ کاروں میں موت کے منہ میں میوزک کا آلہ لگا کر یہ ساؤنڈ سسٹم لگا کر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مریں گے بھی شیطان کا لہو شیطان کا پیشاب پیتے مریں گے مرے حد تک انسانیت گر چکی ہے میں نے کہا شبرات کے بعد کے حالات ہیں یہ جو مکان ڈھائے گئے شبرات کے بعد اللہ نے اس امت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا اس کی ایک جھلک ہمیں دیکھنے کو ملی شبرات کے بعد میسور کے اندر گجرات سے آئے ہوئے نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا شک کی بنیاد پر یہ وبا چل پڑی ہے داڑھی والے کو پکڑو ٹوپی والے کو پکڑو ابھی تمل ناڈ کے اندر بم کے ساتھ ہندو منالی کی تنظیم کے افراد پکڑے گئے کے افراد پکڑے گئے خنزیر کی منڈی مسجد کے سامنے ڈالنے کے جرم میں کسی کو پتا جیسے راستہ ایک آدمی جا رہا تھا کسی نے اس کی پاکٹ کو چرا لیا چین کو چرا لیا اور اس کی انگوٹھی کو چرا لیا آئی خبر چلی گئی لیکن ایک مولانا عبد الحلیم کو پکڑا جاتا ہے بیوی کو بازار میں اس کی رسوائی کی جاتی ہے عبد الحلیم نے جسے خط لکھا اس کو پکڑا جاتا ہے اس کی ڈیری کے اندر اگر ڈیڑھ ہزار نام ہے ڈیڑھ ہزار افراد کو تھانہ طلب کیا جاتا ہے ناندیڑ کے اندر انہیں آر ایس ایس کے لوگوں کے گھروں کے اندر نقلی داڑیاں ملی جبے ملے امامے ملے کیا مقدمہ چلا وہ بیچارہ غریب مفتی ابو البشر خاصی جو اپنی ماں کو نہیں پال سکتا تھا ٹھیک طریقے سے اپنے باپ کا گزر بسر نہیں برداشت کر سکتا تھا اگر سرحد پار لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے اور ان لوگوں کے لیے وہ کام کرتا انڈر ولڈ کے لیے تو کیا اسے کروڑ پتی نہیں بنا دیے ہوتے ارے بھائی میں اگر چوروں سے رشتہ رکھوں گا دہشت گردوں سے رشتہ رکھوں گا ان کے گولے بارود کو میں حفاظت کے ساتھ گھر میں رکھوں گا ان کے ہتھیارات کو میں یہاں پر لوگوں میں سپلائی کروں گا اور ان کے لیے میں کام کروں گا تو کیا میری مدد نہیں کریں گے وہ ویرپن کرتا ہے دنیا کے ڈاکو پھولک دیوی کرتی ہے غریبی یہ بےغتی یہ مجبوری ڈیڑھ ہزار روپے تنخواہ پر وہ کام کرنے والا ملا پکڑا گیا اور وہ آئی ڈی گجرات کا جس میں پوری میڈیا کو دکھا کر یہ کہا کہ ہم نے سورت اور احمد آباد اور گجرات کے بم دھماکوں کی بدھی کو ہم نے سلجھا دیا حیرت کریں گے یہ وہی کمیلا ہے جس نے بکیم جعفری کے ٹکڑے کر کر کر اس نے گجرات کے فساد کے اندر ٹکڑے کر کر اس کو آگ لگا دی مقدمہ اس منجارا پر آئی جی کا نام منجارا ہے اس پر مقدمہ چل رہا ہے چور ہے نمبر کا بدماش ہے اب اس نے پیش کر دیا لوگ کہنے لگے حضرت دیکھو مولانا پکڑے گئے ہزار مرتبہ ہم نے کہا ایک نمبر کے جھوٹے ایک نمبر کے مکار ایک نمبر کے ایار ایک نمبر کے یہ کمی میں جن کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں مسلمانوں نے کہا بھائی مسلمان پکڑے گئے پکڑے گئے اور یہ جو پکڑے گئے سور کی منڈی ڈال کر اور کے اندر ہندو بنانے والے بم لے جاتے ہوئے نانڈیو کے اندر نقلی داڑھی والے اور جبا والے اور بم گھر میں رکھ کر بم پھٹ گیا کیا انٹوریاں ہوئی کیا نتائج نکلے گجرات کے فساد کے کتنے مجرمین کو پھانسی کی سزا دی گئی کتنوں کو عمر قید کی سزا دی گئی کیا ہوا ابھی بم دھماکے کا بارود دی نہیں مولویوں کے قطار کو ٹیم کو قطار میں کھڑا کر کہہ دیا اب وہ جائے عدالت کے اندر وہ اپنی ہوائی پیش کر لے وہ ہے نہیں ہے پیش کر لے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اتنا ختم ہونے والا سلسلہ ہے پولیس کو اگر کوئی دہشت گرد نظر آتا ہے تو عیسائی مذہب کا ماننے والا کیوں نہیں ملتا ہندو دھرم کا ماننے والا کیوں نہیں ملتا بدھ مذہب کا ماننے والا کیوں نہیں ملتا کیا پوری دنیا کے اندر یہی داڑھی والے رہ گئے یہی یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کبھی تبلیغی جماعت کے افراد کو پکڑ کر کبھی بنگلور سے میسور جاتے ہوئے اپرادھ کو پکڑ کر کبھی بنگلور کے اندر نوجوانوں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ دہشت گرد آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے مظاہر العلوم سہارنپور کے مفتی اسرار صاحب کو برسوں ہوئے گرفتار کیا دہشت گردی کے الزام میں بیچارے آج جیل کے اندر بہار جیل کے اندر بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کسی پولیس والے نے اور کسی سی بی آئی والے نے کسی ایس ڈی ایس والے نے آج تک کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے کہ مفتی صاحب آخر دہشت گرد ہیں کیا ہو رہا ہے کیا امت کا احساس شعور ختم ہو چکا ہے امت تو امت کا خون پینے کے لیے تڑپ رہی ہے گھر گھر میں چکپ چل کر ماں کی آبرو ٹوٹنے کی فکریں ہو رہی ہے امت دیکھ رہی ہے کہ راستے میں کسی میرے داڑھی والے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور جیب میں پاکٹ ہو تو میں چرا کر لے جاؤں امت دیکھ رہی ہے کا گھر تباہ ہو جائے اس ملبے کو میں کم چوری کے دام میں خرید لوں امت دیکھ رہی ہے کہ مسجد کے مینارے اور مسجد کے گمبت کو دکھا دکھا کر یہ پاپی پیٹ کے سوال کو میں پورا کر لوں کا امت لڑے گی سے کا امت بابری مسجد کے بت گرائے کو کہتا ہے موقع دیکھ کر چکا کر سستے میں مجھے دلانا یعنی اگر کوئی گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی باپ بیمار ہے کوئی ماں بیمار ہے وہ گاڑی بیچنا چاہتا ہے مجبوری میں کم قیمت میں اس کا خون مجھے دینا میں کہتا ہوں مفتیا نے گرام سدما دے نہ دے دار اور مظاہر ندوئی کا دارالکتا کیا جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں یقین کے ساتھ اللہ پر توقف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی چیز کم قیمت پر بیچ رہا ہے ہزار روپے کی چیز سات سو روپے میں تین سو روپے چھوڑ کر بیچ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین سو کا اس کا خون اس نے پی لیا اس کا گوشت لیا ایک زندہ نے کیا کلیجا دبایا ایک وحشی نے کیا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے ہزاروں وحشی ہزاروں ہندائیں اس امت کے اندر بڑک رہی ہیں میرے رب کی کا تو جلالت کی قسم لوگوں مسلمانوں دنیا میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی دنیا میں وہ قوم اللہ نے پیدا نہیں کی دنیا کے اندر کوئی قوت ایسی نہیں جو لا الہ الا اللہ کو شکست دے سکے اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کو ہرا سکے یہ جو مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو تانے دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے مسلمانوں کی آبرو لٹی جا رہی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے غفلت کا نتیجہ ہے ہمارے جذبہ سرد کرنے کا نتیجہ ہے ہر آدمی حضرت عیسیٰ سلاد و سلام نے ایک قوم کو دیکھا اچھی کھاتی پیتی قوم تھی اچانک عذاب کا شکار ہو گئی اور حاویہ جہنم کا ایک طبقہ ہے اس کے اندر چلی گئی وباد ادرا کا ماہیا نارون بھاگیا اللہ نے قرآن میں کہا یہ بھڑکتے ہوئے شولے ہیں اس کے اندر چلی گئی حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور السلام نے پوچھا سب کے زبان پر لگام بھی رہی علیہ السلام وسلام نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ قوم کل اچھی تھی نعمتوں میں پل رہی تھی آج حامیہ میں کیسے چلی گئی جہنم کے بھڑکتے ہوئے چولوں نے ان کو کیسے گھیر لیا اس نے کہا ان کو وہن کی بیماری ہو گئی پوچھا حضرت علیہ السلام سلام نے کیا ہے وہن وہ دنیا و کرا یقین بات دنیا کی محبت ان کے سیوں میں بچ گئی اور موت کی نفرت موت سے ڈرنے لگے شہادت سے ڈرنے لگے جس کی وجہ سے اللہ نے اس انجام تک اور اس نتیجے تک اس ساری قوم کو پہنچا دیا آج انسان کی زندگی کا محور سبلا کعبہ کیا ہے مال دولت بنگلہ سر زیور عورت بچے یہی جینا یہی مرنا مرنا نہیں نہیں ہاسپٹل میں ڈاکٹر کہے وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے مر جائے گا کہے گا نہیں نہیں ابھی دو دن میں رہوں گا بس ہٹاؤ بل چڑھنے دو دیکھیں گے اور میں کیا گھر کو واپس جا سکتا ہوں کیا خدا نہ کرے اگر اسے زندگی کے آسار مل گئے ڈاکٹر نے کہا اللہ نے تم پر رحم کا معاملہ کیا روزی میں تمہارا حصہ اور باقی ہے تم جا سکتے ہو گھر سب سے پہلے حجام کو بلا کر چہرہ بنائے گا یہ چہرہ لے کر بال لے کر میں گھر جاؤں گا میرے پوترے میرے نوازے میرے گھر کی عورتیں بہو بچے مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ زندگی کی نعمت کے بعد حجام کی دکان پہنچ کر یا حجام کو اسی جگہ پر بلا کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکالتا علماء نے کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی آدمی آج فجر نہیں پڑا جمعہ میں آ گیا اور اسے احساس ہوا کہ نماز کی قضا نہیں کرنی چاہیے اور وہ دو رکعت پڑا تو کسی نے پوچھا کہ دو رکعت کیا پڑی تم نے تو کہا ہے کہ جواب ٹول مول دے دے جھوٹ تو بولے نہیں بس ایسے ہی پڑھ لیا کچھ تھا پڑھ لیا علماء نے کہا قضا نماز پڑھنے والے اپنی خزا نماز کا اظہار نہ کریں اس لیے کہ مسلمان کے لیے یہ عائد کی بات ہے شرم سے ڈوب کر ارے مسلمان ہو کر نماز رہا کل تو مرے گا جنازہ اٹھائے اٹھے گا تیرا ارے یہ وہ حاجی صاحب ہے نہیں ایک مرتبہ ان کو پوچھا تھا کشک یہ دو رکعت پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا کیا یہ دو رکعت تو کہنے لگے کہ یہ بجن کی خطا ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے تو پھر بیڑا فرق ہو جائے گا اپنا ایپ کسی پر ظاہر نہ کرے یہ بہت بڑا آئے ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے ادا نماز اور پھر بتائے شرم کی بات ہے صاحب بڑے شرم کی بات ہے جب آدمی نماز ادا پڑھ کر بتانا شرم کی بات ہے تو اسلامی علامت اسلامی شاعر اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا چہرہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو تو گھونگٹ ڈال کر جانا چاہیے اگر وہ پولیس میں رہتے ہیں ملٹری میں رہتے ہیں اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ داڑھی بڑھانا ان کے لیے ضروری ہے میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب ادا نماز کو دکھانا جائز نہیں ہے تو یہ جہنمی چہرے کو دکھا کر دانت لینا کیسے جائز ہوگا تو تو گھونگٹ ڈال کر چلے یہ نقاب ڈال کر چلے کہیں کہ میرے چہرے کو کا کر ہوگا یا نقوہ مار دیا میرے چہرے کو کتا کاٹ دیا میرے چہرے پر سور نے پیشاب کر دیا میرے چہرے پر کتے نے ٹانگ اٹھا کر پاخانہ پیشاب کیسے جائے گا عزت ہوگی یہ دکھاتے پھرتے کہ دیکھو میرا چہرہ موسا کے برابر نہیں میرا چہرہ عیسا کے برابر نہیں میرا چہرہ کے برابر نہیں میرا چہرہ آدم کے برابر نہیں میرا چہرہ شیش کے برابر نہیں میرا چہرہ آقا کے چہرے کے برابر نہیں میرا چہرہ صدیق کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ عمر فاروق کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ عثمان غنی کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ علی مرتضی کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ سوالات پیغمبروں کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ سوالات صحابہ کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ چار اماموں کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ محدودوں کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ مسفروں کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ اولیاء کے چہرے سے ملتا نہیں میرا چہرہ اتیا کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ شہدا کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ مومنین کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ مسلمانوں کے چہروں سے ملتا نہیں میرا چہرہ سے چاروں اسے تو نخاب ڈال کر جانا چاہیے اگر کسی کی قسط پھٹ جائے وہ شام پتی کر کر شرم کا دکھا کر جائے گا وہ تو ہاتھ کر پھرے گا چھپائے گا قسط کا ہے اس کی بات نہیں تیری جان پھٹ کر پیشاب اور پہانے آزو دکھنا اتنی شرم کی بات نہیں جتنا نبی کا دشمن بن کر تیرا پھرنا ہے اس کی بات ہے اللہ نے شبراہ میں تیرے حق میں جہنمی کتے کی لگا دی سود کھانے والے رشوت کھانے والے نماز چھوڑنے والے نبی کے طریقوں سے ہٹنے والے اللہ نے برات میں حق میں جہنم کی مہر لگا دی ڈر ڈر اللہ کے لیے ڈر نہیں بھاگ سکتا میں اللہ کی قسم کھا کر پورے شرح صدر کے ساتھ یہ دن رہا یہ لائٹ جل رہا یہ مئی کی آواز آ رہی ہے آج جمعہ کبھی میں سورج نکلا ہوا ہے میرے رب کی قدم میرے رب کی قدم مجھے ٹکڑے کر دو میرے خون کے خطرے کے اندر یہی صداقت ملے گی یہی سچائی ملے گی بھاگ نہیں پاؤ گے ساتھ نہیں پاؤ گے اللہ کی قدرت نہیں بچ پاؤ گے زیادہ دن نہیں چلے گا آپ کو یاد ہے تین ایک سال پہلے پاکستان کے کمی میں حرامی مشرف نے جامعہ حفظ کا خون دیا تھا امت کی بیٹیوں کو ٹکڑے کر کر آسٹ میں جلایا تھا تحج کے وقت قال اللہ کالا رسوئی کی سدائی لگانے والوں کا قتل عام کیا تھا خون کی ندیاں تھی لوگ لاشوں کو گن کر مشرف پر تھوکیں گے پیشاب کریں گے لاشوں کو اس نے گٹروں کے اندر ڈال دیا تھا نالیوں کے اندر ڈال دیا تھا تاریخ کا بدترین کارنامہ اس نے انجام دیا تھا ایک سال پہلے کی تقریر عنوان تھا لال مسجد اٹھا کر دیکھو میں نے کہا نہیں کہا کہ مشرف ہماری موت سے پہلے ہم تیرے انجام کو دیکھیں گے ہم تیری ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے میں نے کہا تھا اسی بھی بڑے رسول سے ایک سال نہیں گزرا سوا نو ساڑھے نو سو سال فوجی وردی کے اندر اس نے پاکستان کے عالم اسلام کے مجاہدوں کو امریکہ کے حوالے کیا اس نے ہزاروں ساخ کا خون کیا اس نے ہزاروں علماء کا خون کیا اس نے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ ایک پرہیزگار مستقی عورت کو گوشت کے بچے سمیت اس حرام زادے نے امریکہ کی گوانتا نام ہوئے جیل کے حوالے کیا فرعون کو اللہ نے اس کی لاش کو باندھی رکھا ہے نہیں قارون زمین میں ڈھک گیا نمرود سنسکار ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پیراؤن کو باقی رکھیں گے آگے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھیں گے میرے رب کی قسم جیسے پیراؤن شاش آج ذلت و رسوائی کا مرکز بنی ہوئی ہے مشرف کی زندگی کہاں گئے اس کے یار و مددگار کہاں گیا اس کا امریکہ کہاں گیا اس کا برطانیہ پاکستان کا پرندہ پاکستان کا کتا پوری دنیا کے خنزیر آج اس پر لانت برتا رہے ہیں اپنی پکڑ میں خود آ گیا ہے زندہ ہے پھر لاش سے بدتر زندگی گزار رہا ہے اللہ نے دکھایا نہیں دکھایا کبھی اس کی مرضی کو دیکھ کر سلیوٹ مارنے والے کبھی اس کے آگے پیچھے چمچے پھرنے والے اس کا نعرہ لگانے والے اس کی پشت پرائش کرنے والا امریکہ اسے تاز دینے والا اسرائیل کہاں گئے اس کے مددار المن سردی اللہ ان ملا انی تم سوا میرا اللہ پوچھتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ کرے برے انجام تک پہنچائے المنشدی یاسیفوں حکم اے مشرف کمی نے بتا اللہ کی ذات سے تجھے کون بیٹا کرتا ہے موت مانگ رہا ہے موت نہیں رہی ہے پنا مانگ رہا ہے پناہ نہیں مل رہی ہے عزت مانگ رہا ہے یاروں مددگار کو بلا رہا ہے کل منظر ندی یا کو کھلنا پھر ان کی وہ لاش ہے جو مصر کی میوزیم کے اندر رکھی تھی اور ایک مشرف کی زندہ لاش ہے جو پاکستان کے اندر گر رہی ہے کوئی فرق نہیں ذلت و رسوائی اس کا مقدر اور ذلت و رسوائی اس کمینے کا مقدر میں نے مدینہ منورہ کے ولی کا خواب بتایا تھا کہ خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اس جو ہے طالبان علوم نبوت کے قاتل کا انجام بتایا تھا کہ معذول اور مقصول کہ یا تو اس کو الگ کر دیا جائے گا اس کی قوت کو چھین لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا سلام ہو تم پر اللہ کے ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کروڑوں رحمتیں قیامت تک آنے والی نسل انسانی آپ کا احسان آپ کے جوتے پر لگی ہوئی دھول کا احسان نہیں چکا سکتی کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ قتل بھی ہو چکا ہے وہ زندہ ہے وہ مردے سے سب ہے عہدہ چھن چکا ہے اللہ نے نہیں بتایا بنا کر کب تک ٹیم کا کھلواڑا کر کر بچو گے کون بچا ہے جو تمہیں اور ہمیں کوئی بچا لے گا کچھ بچا لے گا دولت بچا لے گی نہیں بچو گے مان لو میری آ جاؤ دین کی طرف توبہ کر لو داڑیاں رکھ لو نماز پڑھ لو اور کہو الا شکرات میں اللہ کو خاطر مطلب ہے لا یو سلو اما یا ملک الموت کو اللہ کے حکم کا غلام ہے حضرت اسرائیل اللہ کے حکم کے غلام ہیں حضرت جبرائیل حاملہ میں آج آسمان و زمین کے فرشتے مولا تیرے ایک موجود کے غلام ہیں کہے سارے فرشتے مر جائیں اللہ تیرے گل سے سارے فرشتے کیا ہے فریشوں کے اللہ سے بھو مولا شکرات کے اندر میرے حق میں تو نے شر کا فیصلہ لکھا ہے تو حاضر مطلق ہے تو حاضر مطلق ہے تو روزی کے فرشتے کو بلا کر میری روزی کا فیصلہ دے دے اے اللہ سعادت اور بد بختی لکھنے والے فرشتے کو بلا کر میری سعادت کا تو تو ایسا نہیں کہ لکھ دیا تو پھر تو بلا کر فیصلہ بدلے تو تجھے کوئی پکڑ بھی سکتا ہے اللہ شکرات میں لکھ دیا تو کیوں فیصلہ نہیں اللہ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا لاس اما یا فالو وہ فالون اللہ جو کرتا ہے ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ ابو جہل کو جنت میں دیکھے بکر نے مسا نہیں پوچھ سکتے مسا نہیں پوچھ سکتے اللہ آپ نے جو ہے ابو جہل کو جنت نہیں لاسوس الما فالو وہ ہوں یہ ہم جو کریں گے اللہ پوچھے گا اللہ سے کہو اے اللہ یہ داڑھی منڈانا اے اللہ یہ نمازوں کو چھوڑنا اے اللہ یہ گھر میں ناچ گانے کا اڈا رکھنا اے اللہ یہ چوروں کو اسکرٹ پہنا کر بیوٹی پارلر بھیجنا اے باری بارکالہ یہ برتنے کی محفل کے اندر ننگا ناچ ناچنا یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ مولا کو ناراض ہے مولا ہم سوا کریں اللہ رمضان تیرا مہینہ ہے شاہباز تیرے حبیب کا مہینہ ہے مونا اس مہینے میں ہمارے گناوں کو تو معاف کر دے ہمیں دھو کر دھلا کر رمضان میں تاہر متحر بنا کر ہمارے دل کی سرجری کروا کر صاف سفر کرا کر مولا ہمیں رمضان میں پہنچا کرو اللہ سے دُوا نئی بھاگو گے میری زندگی میں میں نے کسی کو بچتا ہوا نہیں دیکھا ہے خدا سے پنگا لے کر جھگڑا لے کر کوئی کسی کو میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں آتی ہیں دینداروں کو پریشانیاں پیغمبروں کو پریشانیاں صحابہ کو پریشانیاں اولیاء کرام کو پریشانیاں دین پر چلنے والوں کو پریشانیاں لیکن وہ ایسی پریشانی نہیں کہ خدا کے عذاب کا وہ شکار ہو جائے وہ ایسی پریشانی کہ پریشانی میں لذت ملتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہوتے یا یہ کہ کل انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا میری یہ بات یاد رکھ لینا پلو سے باندھ کر رکھ لینا بلال جب تمہیں مکے کی گلیوں کے اندر تمہارے سینے سے کپڑے ہٹا کر چپ لٹا کر آندے منہ کر کر تمہاری پیٹ پر چٹان رکھ کر تمہارے ہاتھوں پر رسی باندھ کر تمہیں جب کھینچا جا رہا تھا اگر تمہیں آپشن دیا جاتا کہ بلال یہ کھینچنا ہم بند کر دیں گے یہ ظلم بند کر دیں گے یہ ستم بند کر دیں گے کیسر و کسرا کا تاج تم پہن لو ملال تم کیا لو گے کیسر و کسرا کا تاج پہنو گے یا یہ کہ اس منہ عرب کی ریتیلی زمین کے اندر پشت پر چٹان رکھ کر جب تم چل رہے تھے تم کیا کر پوچھ لینا میرے رب کی خطر جنت میں ملاقات ہوگی حضرت بلال سے حضرت بلال سے پوچھنا کہ اے بلال کئی درو کسرا کا تاج تمہارے سر پر پہنایا جاتا ایک آپشن یہ مکے والے ظلم کرتے اور ظلم کے اندر ظلم یہ ہوتا کہ تمہیں روم کا بادشاہ بنا دیا جاتا ایران کا حاکم بنا دیا جاتا اور تمہاری ساتھ کوشش کی جاتی تمہیں تخت پر بٹھا دیا جاتا یا مکے کے اندر تمہیں یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم حضرت بلال کا جواب یہ ہوگا پیسروں کی جناب کے تخت کو تاج کو میرے اللہ کی قسم میں پیروں کی نوک سے اڑا دوں گا اس لیے کہ اس ظلم کے اندر اس تشدد کے اندر اس امتحان کے اندر عہد عہد جو کہہ رہا تھا مجھے جنت کے مزے مل رہے تھے پیسروں و طرح تو پیشاب کے قطروں کو نہیں لگتا بلال کے مجھے عہد عہد کرنے میں مزے آ رہے تھے آتی ہے آزمائش امتحانات آتے ہیں ستایا جاتا ہے لیکن ان امتحانات میں اس ستائے جانے میں اور ان حالات میں اللہ کی مددیں آتی ہیں اللہ کی نصرتیں آتی ہیں ایک صحابی طواف کرتے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے سور رحمان کافروں نے مارا پیٹا کیا چاہیے مسئلہ کیا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہم کوئی مارے چار رکعت کی نیت کی ہے تو دو رکعت میں سلام پھیر سکتے ہیں بعد میں پڑھ لیں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور جسم لہو لہان ہو گیا اور جب آخری آئن پر پہنچے سبارہ کس مربی کا دل جدا جی کرام تو وہاں جا کر انہوں نے سانس لی صحابہ نے کہا ارے اللہ کے بندے طواف میں سور رحمان پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ ضروری ہے ختم کر دیتا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیتا شادی کہنے لگے وہ ایک ایک آلہ پر میں پہنچتا ان کا ایک ایک ڈنڈا لگتا میرے رب کی قدم میں انتظار کر رہا تھا کہ ڈنڈے مزید لگے اور مجھے جنت کے اور مزے سمجھ گئے یہ دنیا کے کتے دنیا کی جو مصیبتیں اٹھاتے ہیں جورو کے غلام بن کر اولاد کے کتے بن کر اس میں اور دیندار لوگ مدرسوں کے لیے مسجدوں کے لیے قوم و ملت کے لیے اور آخرت کے لیے جو مسائل اٹھاتے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اٹھا کر دیکھیے شیخ الحدیم حضرت مولانا زکری آتا ہے رحمت اللہ علیہ کے فضائل اعمال تیر چپ گیا بیوی نے کہا نماز میں ہو تو نکال لو اس کے بغیر نہیں نکال سکتے نماز میں ہو لذت نماز میں اللہ سے ہم کلامی کا وہ لطف کہ نماز میں لگے تو پھر یہ کر لو وہ واقعہ ہوتا تیر لگ رہے ہیں اور حضرت نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ مرزا مدرے جانے جانا ایک بوریے پر لیٹا ہوا ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ خاتی نانو دیوی بھی پیون لگا کپڑا پہنتا ہے یہ ہمیں لگتا ہے یہ علماء ٹیچر کی نکی گزارتے ہیں لیکن ان کو پوچھو اس کے اندر خود کتنا آتا ہے مزے کتنے آتے ہیں دھوکے میں نہ جاؤ ان کاروں کو دیکھ کر ان بنگلوں کو دیکھ کر یہ ٹائل اور ماربل کے ٹائلٹ دیکھ کر بلا ثہور الحیات الدنیا بلا یہور النقم اللہ نہ دیکھو ایک ایک کو دیکھو اللہ نے اس کے انجام کو کیسے تک پہنچایا مشرف کے زندہ میں ہم نے کہا تھا موت تو دینا مولا جب چاہے تو دے سکتا ہے لیکن موت سے پہلے تو مشرف کے انجام کو دکھانا جو پولیس افسران وردی کے نشے میں ظلم کرتے ہیں مدارس یتیم خانوں کے در و دیوار کو چاٹنے والے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کبھی بتاؤں گا میں آپ کو ایک زندہ واقعہ جس نے مسجد و مدرسے کے نام پر حد سے زیادہ جس نے تاریخ میں دبئی میں قطر میں دوہا میں چندہ کی آلات ہوں اور اللہ نے کئی سی تیار مؤ سے اس کا واسطہ کیا کبھی بتاؤں گا لیکن بچ بھی پاؤ گے گنا کر بلا نزی فن نہ ہوں مین لازاب کی اکبر ہی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ جہاز پڑھنا نبی کی سنتوں میں سے ہے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ اس پر مواضبت کیا کرتے تھے کبھی پوری زندگی کبھی اس کو آپ نہیں چھوڑا کرتے جہاں جاتے وہاں امام کو بھی تقسیم کرتے کہ آپ کی سنت یاد ہے تو اس علی متحدہ کی آیت ہے ہر ہفتے جمعہ کی صبح مسلمانوں کو انجیکشن دیا جا دیا جا رہا ہے مِنَ الْعَذَابِ الْحَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ دون لوگوں بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب موت سے پہلے مشرف کو قبر میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا وہ تو رب ہی جانے لیکن دنیا میں اس کے انجام کو دیکھ لیا کوئی مدد کے لیے کوئی نصرت کے لیے کوئی مالی حمایت کے لیے آیا نہیں آج اسی بار پاکستان کی سرزمین کے اندر بے یار مددگار کتے کی طرح زندگی گزار رہا ہے جامعہ ہفتہ کی آہیں شہدا کا خون رنگ لے کر آیا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک مجنون اپنی لیلا کو لے کر جا رہا تھا اپنی عورت کو لے کر جا رہا تھا دیوانہ راستے میں ایک آدمی گاڑی لے کر گیا اور کیچڑ اس کے اوپر گندا پانی اس لیلا کے کپڑوں پر اڑا دیا تو اب یہ ہوا ظاہر سی بات ہے مجنون لیلا کی اس بے عزتی کو کیسے برداشت کرے گا کپڑوں کی ناپاکی کو تو جس نے کیچڑ کو اڑایا اس کے بعد تھپڑ مارنے لگا ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تو ایک تیسرا آدمی تھا وہ ان کو چھڑانا چاہا تو کیوں لڑتے ہو الگ ہو جاؤ ایک کلندر ذلی ساطف گزر رہے تھے اللہ والے جا رہے تھے انہوں نے کہا چھوڑو یہ یاروں کی لڑائی ہے یعنی یہ مجنون جو لڑا اپنی بیوی کو مارنے کی وجہ سے لڑا اسے کچھ نہیں کیا یہ چھٹا مجنون کے کپڑے پر نہیں اڑا اس کا کپڑا نہیں پھٹا لیلا کے کپڑوں پر چیٹا پڑا اور پھر اس کا انتقام لینے کے لیے یہ مجنون اتر گیا اور لڑائی ہونے لگی اور جب تصویر کرانے کے لیے ہیڈ پرسن تیسرا آدمی منسلک گیا یہ اللہ والا گزرتے ہوئے کہا یہ یاروں کی لڑائی ہے تم اس میں مداخلت مت کرو یہی بات ہوئی یہی بات ہوئی مشرف نے جامعہ حمزہ کو شہید کیا لال مسجد کی لالی سے اور اس کی رنگت سے اس نے سہودہ پھیل کیا اس نے مجاہدہ نے اسلام کا کھٹا کیا تو جس طریقے سے اس لیلا کے مجنو کو غضب آ گیا اللہ کی نیک بندیوں کے رب کو ان مجاہدہ نے اسلام کے پروردگار کو اور اس مسجد کے پروردگار کو غضب آ گیا جس طریقے سے اس نے مواخذہ کیا مجرور نے اسی طریقے سے ان مجاہدوں کے رب نے مشرف سے مواخذہ کرنا شروع کر دیا یہ یاروں کی لڑائی ہے اور یاروں کی لڑائی میں بیچ میں جانے والا ناکام ہو جاتا ہے کوئی اسرائیل کوئی امریکہ کا کتا اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا امت کے یہ حالات شب برآب کے بعد آئے ہوئے ہیں امت کا ایک فرق دوسرے فرق پر ڈاکہ ڈالے گا خون پیے گا عدالتوں کو کھینچے گا جالی دوست کے کاروبار میں ملوث ہوگا اس کے بارے میں پتا چلا کہ شمبرات میں خدا نے کیا لکھا ہے میں نے کہا تھا امت کی یہ حالت ہے انہوں نے مسئلہ پوچھا نکاح باقی رہتا نہیں رہتا کیا جرم تھا حیرت کریں گے آپ یہ شرابی کبابی جواری کے گھر کا مسئلہ ہوتا کہہ رہے تھے کہ ہماری بیگم بھی مدرسے سے پید یافتہ ہے مسئلہ یہ پوچھا کہ ہماری بیگم کو ہم وہ کہتے ہیں کہ بھروسہ دلاتے ہوئے اس کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے جب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو عورت تو بھولی بھالی ہے کہتے کہتے اس نے کہہ دیا کہ سینکڑوں مرتبہ میرے بھائی سے نہ جائے ہو گئے بھائی کے ساتھ گنا ہوا ہے میرا اور وہ بھی علم میں سے وابستہ اور یہ بھی کسی مدرسے کی یہ یافتہ انہوں نے پوچھا ایک بہن اپنے بھائی سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے اس کا نکاح باقی رہتا ہے نہیں رہتا میں نے کہا حالات کے سننے سے پہلے موت کیوں نہیں دے دیا کیا حدیث میں نہیں آیا ایک ہزار ایک زندہ بھی انسان کسی کی خبر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے گا کہ کاش مولا مجھے اس خبر کے اندر یہ حالات کہ کسی کا گھر اجڑا ہو کسی کی آبرو روڈ روڈ پر آئی ہو مسلمان مدد کرنے کے بجائے مسلمان اس کے مال کو چوری کے دام میں خریدنے کے لیے جائے ان عورتوں کو گھومنے کے لیے جائے ان بیٹیوں کی ان بہنوں کی عزمت و آبرو کا کھلواڑا کرنے کے لیے جائے اس گھر میں مال کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائے زندہ انسان اللہ سے یہ نہیں کہے گا مولا ان حالتوں کے پہلے مجھے کفن کیوں نہیں بیٹھا دیا کیا ہے امت یہ کعبے کی محافظ امت یہ بیت المقدس سے یہ ہزیوں کا قبضہ چھڑائے گی یہ امت بابری مسجد کے بت گرائے گی یہ امت فلسطین دوست انڈیا کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے لٹیروں سے بدلا لے گی یہ تو ہجڑے ہیں اماموں پر معذروں پر غریبوں پر بیواؤں پر مسکینوں پر اپنی ڈوس جمانے والے ہجڑے ہیں کمی ہیں ان کی حکومت غریب معذرین پر محلے کی بیوہ پر یقین پر مجبور نہ کمانے والے نوجوان پر ہے ہمت اس سور کی منڈی ڈالنے والے سے بھیڑو ہے ہمت ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں لوٹنے والے قاتلوں سے انتقام لو ہے ہمت بابری مسجد کو آزاد اور سجدوں سے آزاد کرو ہے ہمت فلسطین کے خون کے انتقام لینے کی باتیں کرو ہے ہمت تو مسلمانوں کی گئی آبرو اور لٹی ہوئی عزمت رفتہ کو لوٹانے کی بات کرو مرد ہو تو مردانہ بات کرو یہ ہجڑوں کا کام لٹے ہوئے گھر میں جا کر چوری کے دام میں مان لینا یہ ہجڑوں کا کام مسجدوں اماموں پر کون جمانا یہ ہجڑوں کا کام غریبوں بیواؤں مسکینوں پر اپنا روز جمانا جس پر روز چلتا ہے سو دکان مسلمانوں کی سوا چار ہزار پیمنٹ لینے والا کھڑپٹ کھولا اس کے پاس گن بھی نہیں ایک کے پارٹی سیون بھی نہیں یہ کمزور ڈنڈا چہرہ کالا پیٹ اتنا بڑا کہ پیٹ چھپی ہی بھی دکان مسلمانوں کی سو کر رہا ہے غلط دس دس روپے سو سو روپے معمول لے رہا ہے سو دکان والے یہ کھڑمت ٹھولا جس کا رشوت سے باپ کا گھڑا پڑ چکا چہرے پر لاگت کی سیاہی آ گئی سو دکان والے مل کر ایک ٹھولے کا مقابلہ سو دکان والے مل کر گنےش کی کا بدھ بٹھایا جاتا ہے چندے کے لیے وہ ہندو آ کر گنیش کے لیے چندہ مانگتا ہے سو دکان والے مل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چاہے تو تمہیں ہزار روپے کی دعوت دیں گے کپڑا دیں گے لیکن گنیش کے لیے سو روپے دس روپے ہے کوئی کتنی چل رہی مسلمانوں کی کتنی چل رہی ہے ایک مسئلہ آیا مسجد کا ہم نے صاحب کو فون کیا جو اپنے آپ کو سوشل ورکر سماجی کارکن قوم و ملت کے اللہ کی قسم زندہ واقعہ دو تین دنوں دن میں نہیں جیتے اس واقعے کے گواہ اس مجلس کے اندر ہے ایک مسجد آپ جانتے ہیں حادثے سے اس مسجد کی جگہ دو شکار ہے اور مذاہب ہم جیل رہے ہیں ہر آنے والے لمحے میں کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان سے کہا مسجد سے متعلق بہت مسئلہ ہے ہم پریشان ہیں آپ چلے آئیے خیال میں اس نے سوچا ہوگا مولانا جہاد کی باتیں کرتے ہیں طالبان کی باتیں کرتے ہیں ملا عمر کی باتیں کرتے ہیں مشرف اپنا مون پینے پر مجبور ہے ذلت اور ملا عمر کی عزت میں کوئی فرق آیا کوئی فرق آیا کنڈار کے اندر افغانستان میں آج بھی امریکہ کے فوجیوں کو کتوں کی موت نہیں مار رہے ہیں یہ لوگ چلا رہا ہے ڈر گئے اس کا یہ ملا عمر کا نام لیتا ہے طالبان کا نام لیتا ہے خدا جانے کون سے مقدمے پھنس گیا اگر میں گیا تو وہ اس بجے بھی پکڑنے تھے تو وہ جو بیچ کے آدمی تھے ان کو جا کر کہا ان کو کہہ دو میں جان نہیں سکتا میں یہ نہیں کر سکتا یہ ہمت قومی مددگار سماجی کارکن سوشل ورکر قوم و ملت کے لیے جان دینے والے مسلح میں کھڑے ہو کر اللہ کی نسبت سے اللہ کے گھر کے لیے دو منٹ کی مدد مانگنے پر اس کا جواب دیا تو قومی خدمت کیا کریں گے کیا کریں گے جام کے اندر جا کر عورتوں کا حیران ان کا سینے پر گولیاں لگا کر مانیں گے قومی خدمت کریں گے جام میں جا کر عورتوں کی بھیڑ میں گھس کر ان کو پانی کے بوتلیں دیں گے ان کو چھتری یہ قومی خدمت ہے اور حج کے بعد وزیر اوقاف کا حج ان کو بلا کر دعوت دے کر ان کے گلے میں تمغا ڈالے گا میڈل دے گا سماجی کارکن قومی خدمت کار خادم بند کیا کیا اپنی کونیوں سے اللہ کے کابے میں جانے والی عورتوں کے سینوں کو ان کے پستانوں کو کونیاں لگائے مجمے میں گیا کسی کے آگے پیچھے کے مقام کو اپنی شرمگاہ لگائی اور آ کر کہتا ہے کہ باپ اس میں جمنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو بھی جم جا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میں رب کی قسم میں اس آدمی سے ملاؤں گا آپ کہیں میں ملاؤں گا مسجد کی نسبت سے مسجد کا ماحول نہیں اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے سماجی کارکن قومی خدمت کار کو دو منٹ کے لیے بلاتا ہے تو جیسے شیطان ادان سن کر ری خارج کرتے ہوئے ساتھ کر بانٹتا ہے ایسا کا گیا وہ کمی نہ یہ ہو شرا آپ نے اس کے کیا فیصلے اللہ نے لیے ہوں گے میں نے آپ کو گزشتہ سے پہلی والی جمعہ بتایا تھا کہ دو ہزار ایک سو چھبیس ہے وہ عیسوی اکیس ہزار بھیج دیا تھا چودہ اگست قیامت آنے کے آسار میزانوں نے بتا دیے ہیں اب تو ڈرو اب تو ڈرو مولویوں کی بات نہیں سنتے ہو تو تمہارے نہیں کے سائنسدانوں کی بات سنو ڈاکٹروں کی بات سنو دنیا والوں کی بات سنو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر راتوں کے اندر آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اصل میں کوئی ستارہ ٹوٹ کر نہیں گرتا اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے بڑے بڑے سیارے بنا رہے ہوئے ہیں اور وہ سیارے سورج کے محور میں گھومتے رہتے ہیں کا علم رکھتا ہے مشین رکھنے سے علم غیب نہیں ہو جاتا بغیر مشین رکھے بتاؤ غیب نہیں تو وہ جو دمدار ستارہ ہے دو ہزار ایک سو چھبیسویں عیسوی کے اندر دو ہزار آٹھ چل رہا ہے تو تقریباً ایک صدی کے بعد چودہ اگست کو یہ پوری طریقے سے اپنا راستہ چھوڑنے لگے یہ اپنا راستہ چھوڑ کر اپنی پٹری چھوڑ کر دوسرے ستاروں کے جو گھومنے کا راستہ ہے وہاں پر آ جائے گا تو ٹکر ہوگی اور اس ٹکر کی وجہ سے جو فلٹ ہوگا جو پھٹے گا وہ سیارہ تو پوری قوت کے ساتھ وہ زمین پر ٹکرائے گا اور جب زمین پر ٹکرائے گا تو پوری زمین کا نظام بحث نحس ہو جائے گا عمارتیں دل کر خاص ہو جائیں گی قرآن کریم کے سطر میں رکو میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ربکم ان عظیم اے لوگوں قیامت کے جھٹکے سے تم ڈرو یہ جھٹکا ہے جب شہاب ثاقب بن کر وہ دمدار ستارہ آسمان سے نکل کر اس زمین کو ٹکرائے گا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا جس کو اللہ نے کے پارے میں ارشاد فرمایا ادھر شمس خوب وہ ادن نجوم قدر جب ایک گاڑی اسپیڈ پورے گاڑیاں اپنے اپنے قطار میں چل رہی ہیں لیکن ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کر آڑے پیڑے آ جاتی ہے تو سارے گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں رشت میں دیکھا ہوگا ایک گاڑی جب درمیان میں آ گئی اسے دوسری آ کر ماری اسے تیسری آ کر ماری وہ پٹری میں وہ چلی گئی وہ پٹری میں وہ چلی گئی سارا جو آگے چل گیا وہ بچ گیا سارا نظام درم برا ادھر شخص خوب میرا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وہ ادھر نجوم قدرت جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا ادھر تمام فطرت جب آسمان پھٹ پڑے گا ایک دمدار ستارے کی وجہ سے پورے ستاروں میں سیاروں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ستارے لپیٹ دیے جائیں گے سورج میں نور ہو جائے گا زمین میں جھٹکا آ جائے گا اور سائنسدانوں نے اس کی تاریخ دو ہزار ایک سو چھبیس چودہ اگست بتائی ہے اللہ کو بہترین بیادل بات ان کو تم عند اللہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اس کا عید اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ حقیقت ہو سکتی ہے یہ سچائی ہو سکتی ہے کہ دو ہزار ایک سو چھبیس عیسوی اگست چودہ کو سائنسدانوں نے جو بتایا پھر قرآن کریم کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے سائنسدانوں نے یہ کیسے بتایا میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب اگلی جمعہ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا یہ سب چیزیں ایسی ہیں اس میں انسان اپنی عقل جتنا دوڑائے گا اتنا ایسا ہی وہ پاگل بنے گا جیسا کہ ایک دیہات کے اندر دو آدمیوں کی ایک بکری چوری ہو گئی دو کسانوں کی دو بکریاں چوری ہو گئی ایک بکری بھی ہاتھ کے اندر آئی تو دو کسانوں نے ان بکریوں کے کانوں کو پکڑ لیا ایک یہ کان اور ایک وہ کان اور دو کسان کہنے لگے یہ بکری میری ہے وہ کسان کہنے لگا یہ بکری میری ہے اور تیسرا اس کے اندر آ گیا کہ تم تمہاری بکری کا فیصلہ میں کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے فیصلے کو ماننا انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے فیصلے کو مانیں گے اس نے کہا کہ تم ہمیں قسم دو تم ہمیں یقین دلاؤ کہا کس بات کی قسم دے اور کیسے یقین دلائیں تو اس فیصلہ کرنے والے منصف نے کہا جو میرے فیصلے کو نہ مانے گا اس کی بیوی پر تین تلا اب فیصلے کو ماننا ضروری ہو گیا وہ منصف اس بکری کا کیا فیصلہ کرتا ہے دنیا اور دین کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں عقل دوڑانے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس منصف کا فیصلہ ہوتا ہے منصف نے کیا فیصلہ دیا انشاءاللہ میں حدیث جمع کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شکراستے سے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے پر پائے ہمارے اعمال اور ہماری بدکرداری اور ہماری جو ہے بدآمادی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے شر کے فیصلے فرمائے ایسا تو خاطر مطلب ہے کہ ہمارے حق میں تو خیر کا فیصلہ فرما دے آمین الحمد